لکھا بے بھی نہیں بے کی شکل میں وہ اور تے لکھا ہوا ہو کوئی اسے باپ پڑے گا کوئی اسے بات پڑے گا سیدھی سی بات ہے دونوں پڑھے جا سکتے ہیں عربی زبان کی گرامر میں ایک بڑی چیز ہے جس کو عراق کہتے ہیں یہ آخر میں جا کے وہ زبر زیر پیش جو ہوتی تو یاد ہے مانی کی یہ جو آخری چیز ہے یہ اس قسم کی چیز کسی اور زبان میں نہیں ہوتی عربی کی خصوصیت ہے یہ <coughs> یہ ایک زبر اور زیر کے فرق سے فائل سے مقبول مفول سے فائل یوں کچھ بن جاتا کہتے ہیں ان کے اوپر اراب بھی نہیں چل بھائی پھیلے اور جھولے میں ڈالے ہوئے یہ ٹکڑے اس طرح کیا انہیں جمع ان کے اوپر نہ نقطے نہ ان کے اوپر اراب بعد میں جا کے کہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں بنی امیہ کے زمانے میں جا کے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر نقطے بھی لگے رابی جس کا جیت یعنی علماء نے بیٹھ گئے اور یہ کچھ کیا یعنی جیسے علماء کے ذہن میں آئے جتنی جتنی رسیاں جیت آئی انہوں نے قرآن کو باندھ دی یہ جو قرآن آپ کے نقطے والا اور عراب والا ہے یہ حجاج بن یو سے جو اس کے درمیان ایک چیز اور <coughs> صاحب لکھتے ہیں <coughs> یہ ان کا نہیں ہوتا میں اس لیے نام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہو جائے معلوم کرنے میں کہ یہ آج بھی یہ آپ کے ہاں کے یہ عقائد چلے آ رہے ہیں اور مفسر ہے اپنی تفسیروں میں یہ لکھتی لکھتے <coughs> ہیں کہ یہ جو قرآن تھے نا یہ ایک ہی قرآن نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سات زبانوں میں نازل کیا تھا سات زبانوں رسول اللہ نے بھی سات زبانوں میں دیا حضرت عثمان کے زمانے تک سات زبانوں میں ہی تھا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان نے چھ زبانوں والے قرآن کو اپنی زبان دید کے مطابق جلا دیا اور ایک باقی رکھا یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے ان سات میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے سات زبانوں والا نازل کیا دیکھتے ہیں اگر تسمان نے بغیر اس کے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہو یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہو یا الفاظ ہیں ان کے خود ان چھ کو جلا دیا ایک باقی رکھا یہ ہے وہ ایک جو آپ کے ہاں اس مقالے میں عزیزہ نے من دھیان سے پڑھی ہے ایک ایک سطر کا حوالہ میں نے ان کا دیا ہے اس کو یہ ایک باقی رہ اس نے میں کہا جو باقی رہ گیا کرو نکلے تین سیر کرنے والے دو نے ایک نو دستا ہی نہیں جن دستا نہیں لگے تین پیسے دو کھوٹے ایک چلتا ہی نہیں جو چلتا نہیں انہوں نے خریدے مارے دانے دو ایک گلتا ہی نہیں گل نہیں تین جنے کھان دو بکے ہی معاذ اللہ معاذ اللہ خدا نے اتارے چھ تو دیے جلایا جو باقی رہا اس میں اگر عثمان نے کہا کہ اس میں وہ غلطیاں غلطیاں رہ گئی ہیں کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کر دیجئے کہنے لگے یہ عرب آپ ٹھیک کر لیں گے پھر اس نے لکھا یہ ہے کہ گیارہ غلطیاں تو حجاج بن یوسف نے ٹھیک کی لال کل کتاب لا لار ہے بافی لال کل کتاب لا لار ہے بافی خدا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب <clears throat> اچھا جی جیسا تیسا یہ ہے پیسہ چلیے ہے تو صحیح نا کہا نہیں آپ کو ابھی پتا نہیں وہ تو دو آیتیں ہیں نا جو قرآن میں نہیں ہے حکم انہی کا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اس موجودہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جن کو پڑھا تو جاتا ہے ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہوا چل کو کھوٹا بھی نہ رہے ان کا حکم منسوخ ہو گیا بھائی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یعنی سیدھی سی بات ہے آپ روز قانون کے متعلق دیکھتے ہیں ایک قانون بنتا ہے حکومت اس قانون میں کوئی ترمیم کرتی ہے تو اس کے لیے اپنے ہاں نوٹیفکیشن نکالتی ہے کسی کو ابروگیٹ منسوخ کرتی ہے تو اس کے لیے نکالتی ہے کہ فلاح حکم اس حکم کی روح سے منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ یہ حکم نافذ ہوگا صحیح ہے اس قسم کی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے فلاں آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے کہیں سارے قرآن میں نہیں ہے ارے تم کہہ رہے ہو کہ اس کے حکم منسوخ ہو گئے ہوئے ہیں کتنے حکم اپنے ذہن میں آپ عزیزہ نے من زیادہ سے زیادہ کا نقشہ لگا دیجیے اور پھر پوچھیے کتنے حکم پانچ سو کے منسوخ ہو گئے ہوئے کنہوں نے کیا ہے علماء کرام نے کیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ رسیاں جو قرآن میں باندھی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں یہ معذور جو ہوا جا رہا ہے اس بھینس کو بھی تو کچھ اجازت ہم دیتے ہیں اس کو تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے پانچ سو آئے منسوخ ہیں ساتھ میں سے ایک باقی رہا جو باقی رہا اس میں غلطیاں تھیں جو غلطیوں والا ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ آئے ہیں جو اس کے اندر آئی نہیں ہے باہر تھیں جو ہیں ان میں سے پانچ سو منسوخ ہیں گریجا چھلنی ہو جاتا ہے من جب یہ میں باتیں بیان کر پاؤں یہ آج ہے منسوخ قرآن سے انہوں نے بعد میں بتانا شروع کیا خود کہ یہ آیت ہم نے کس آیت کی روح سے منسوخ کرائی وہ آگے چلتے چلتے آئے تھے وہ ختم ہو گئی جن کی ذریعے سے منسوخ کرائی تھیں اور بعد پھر بھی منسوخ شدہ باقی رہ گئی اب کیا کیا جائے یہ کوڑا ہی ہو گیا آگے پتا نا کوڑا مک گیا والی گال جڑی میں تیری کی اس نے کہا سر دیے جی، گھوڑا ہمیں بھی دے دیجیے اس نے کہا گھوڑا تو تم لے لو گے گھوڑا جو ہے بار کے شریر ہے پہچانتا ہے سوار کو اناڑی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا کہ کیا سر راجی ہم کوئی اناڑی ہے باپ دادا سے سواری کاتے چلے آ رہے ہیں تو ہم نے تیار ہی ہو گئے ہم یہ اگلے بچے کیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے تیار کی ٹھیک ہے اس نے دے دیا گھوڑے پہ بیٹھ گیا گھوڑا چلا اس نے ایک پیچھے سے قدم مارا اس کے لیے تو وہ زین سے گردن پہ دوسرا اس نے ٹوکا مارا وہ گردن سے کنوتیوں کے اوپر تیسرا مارا کنوتیوں سے نیچے اس نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ نہیں چڑھنا آتا کچھ کہنا لگا جی میں کیا کروں گھوڑا ہی یعنی آگے گھوڑا ہی کر اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ پانچ سو آیتیں منسوخ کی آیتیں باقی رہ گئی جن کو منسوخ کرنا تھا ناسخ آیتیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی اب کیا کیا جائے کہنے کوئی بات نہیں ہے عقیدہ یہ وعدہ کیا کہ قرآن کی آیت کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی اور حدیث کے مجموعے تو آپ جانتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد نہیں آپ کو میں بتا دوں حدیث کسے کہتی رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دو سو ڈھائی سو سال بعد انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے امام بخاری اور مسلم جی نے کہتے ہیں جو باتیں اس زمانے میں لوگوں کی زبانیں میں تھی نا حضور نے ایسا کہا تھا حضور نے ایسا کہا تھا دو ڈھائی سو سال بعد بغیر کسی پہلے ریٹن ریکارڈ کے زبانی اسی <coughs> لیے ان کو روایت کہتے ہیں زبانی بات جو آئے انہوں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کچھ جمع کی وہ کہتے ہیں مجھے کچھ چھ لاکھ کے قریب اس قسم کی باتیں ملی <coughs> ان میں سے پانچ لاکھ ترانوے ہزار کے متعلق تو میں نے خود محسوس کیا کہ یہ نہیں ہو سکتی رسول کی اور باقی جو ہے جن کے متعلق انہوں نے اپنی کے متعلق سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں وہ اپنے اجمل کی جو ہو سکتی ہیں ان کی وابدید کے مطابق وہ ہیں جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نا حدیث کی اس میں جو جمع ہے یہ ان کا اپنا قول ہے جامع حدیث ان کی دیر کے مطابق جو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں ان میں سے یہ ہے اسی لیے حدیث کو رسول اللہ کی حدیث نہیں کہتے کال منصوبہ رسول کہتے ہیں یعنی وہ بات جس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ کی طرف اسی لیے ہر حدیث کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا آخر میں ہوتا ہے اور کما کالا رسول اللہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو ہر حدیث کے متعلق یہ چیز ہے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ بھی قرآن کی آیتوں کو منسوخ کر سکتی دیکھا اور رسی پھر باندھی گئی دیکھ رہے یار اس کے بعد ہمارے یہاں کے سکھا والے حضرات آئے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں احکام جو ہیں اسلام کے وہ ہمارے ائمہ اکرام نے مرتب کر دی یہ جو ان کے مرتب کردہ احکام ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے یہ بھی سارے مسلمانوں کی ایک نہیں ہے یہ مختلف فرقوں کی اپنی اپنی فکیں ہیں یہ فقہ جو ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ قرآن کی طرف قرآن اور حدیث میں سے جو کچھ احکام آنے تھے وہ اس فکا کے اندر موجود ہیں اب اس فکا کے اندر کئی ایسے احکام ہیں جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں یہ فکا کے ان کے ہاں کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو الحسن عبید اللہ الکر فکا ہنسی کے بہت بڑے امام ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں اور ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے یہ خلاف جاتی ہے ہماری فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی امام کا کوئی فیصلہ یا قول اگر حدیث یا قرآن سے ٹکرائے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی ایسی یا حدیث کی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ اس فقہ کے مطابق ہو جائے اس کی تعویل کی جائے کچھ کھینچا کہانی جیسے کہتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق ہو جائے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سمجھیے کہ وہ قرآن کی آیت منسوخ ہے عمل اس کے مطابق ہو آپ اس وکالے میں دیکھیں گے ایک ایک چیز کا حوالہ مانگ دیکھتے ہیں اور اس کی بات اس کے بعد تفاظیر آئی ہمارے ہاں کتب تفاظیر میں تو پوچھو ہی نہیں قرآن کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم خط کے اوپر سات سو چھیاسی لکھتے ہیں اور نیچے جو جی میں آئے پکتے چلے جاتے ہیں قرآن کی آیت اوپر ہوتی اور اس کے نیچے وہ قصے اور کہانیاں اور اسرائیلیات اور یہودیوں کے اور مجوسیوں کے اور اس کے اور اس کے اور ہارے کی صنعت میں کوئی نہ کوئی روایت کوئی نہ کوئی قول کسی بزرگ کا اور اس کا یہ سارا کچھ یہ سب کچھ تفصیلی عقیدہ یہ کہ جو کچھ ان کتب تفاصیل میں آ گیا ہے اس سے الگ اگر کوئی شخص آج سمجھتا ہے تو وہ تفسیر بر رائے ہے یہ اس کی اپنی رائے ہے اس کو قتل نہ مانو یہ ملحد ہے بے دین ہے بدتی ہے ان ہے تو قرآن وہ ہو گیا کہ جو ان تفاصیر کے اندر آ فرمائیے عزیزہ نے من کوئی ایک بالشت کے برابر بھی وہ رسی باقی رہتی ہے جو باندھی گئی ہو اس پر اس بہن کے گلے میں تو پھر بھی وہ اتنی باندھتا ہے میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور تفصیل میں میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مقالہ میرا جو ہے اس کو آپ دیکھیے گا وہ آ جائے گا پہلی تاریخ کو یہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کے ہاں جو قرآن جس کی اتنی عظمت ہے وہ باقی کیا رہ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی سمجھ میں یہ اعلان آ جائے گا اعلان نہیں یہ فریاد ہے وقال رسول ہو یا رب ان قوم تقد حاضل قرآن محجور یہ قرآن معجور بھی تو وہاں موجود ہو کتنی رسیاں بنی ہوئی ہوں کتنی رسیاں بنی ہوئی اور اس کے بعد کتنا بڑا پریڈ یہ دیا جائے گا کہ صاحب جتنا اس قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے دنیا میں کسی کے کام کا نہیں ہوتا چونتے ہیں سراکھوں پہ رکھتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں اونچے رکھتے ہیں ایک ایک رات میں اس کا سبینہ ہوتا ہے سب کچھ اس قرآن کا ہوتا ہے لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں خدا کے حضور میں قرآن معجور وہ یہ ہے قرآن معجور آپ نے دیکھا کہ جرم کیا عائد کیا جا رہا ہے عدالت خدا بندی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جیسا شاہد اعظم جس کو قرآن نے خود شہید کہا ہے وہ شہادت دے رہے ہیں خدا کے حضور اور اس صداقت یہ شہادت کو ایکسپٹ کیا کیوں نہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے شہادت دینے والا تو صادق امین ہے وکال رسول یا رب ان قوم اتحاد دل قرآن کب تک کی اجازت دیتے ہیں سب آ شکریہ شیخ صاحب پانچ سات منٹ کی رسی انہوں نے بھی مجھے دے دی ہاں اور یہ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے کزالے کا جالنا لکل نبی ادو من المجرمین یہ ماجرا خدا کی طرف سے شاید یہ کہا جائے گا کہ رسول یہ ماجرا تمہارے ساتھ ہی نہیں گزرا آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا اور یہ چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ اب قرآن کے اور حضور کی باسط کا مقصد کیوں تھا ضرورت کیوں پیش آئی قرآن کہتا ہے کہ جتنے پہلے نبی یا رسول آئے تھے جو دین لائے تھے ہماری طرف سے وہ آئے تھے جو کتاب انہوں نے پیش کی تھی وہ ہماری دی ہوئی کتاب ہمارا ہی تجویز برمودہ دین تھا اپنی طرف سے کوئی رسول نہیں لایا تھا لیکن دعویٰ ہے قرآن کا کہ اب اس آسمان کے نیچے ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ وہی دین جو چلا آ رہا تھا اپنی صاف منزہ شکل کے اندر مکمل کر کے منظم کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا لے لے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر یہ تھا پروگرام خدا یعنی پہلے نبیوں کی کتابوں کے ساتھ ان کی امتوں نے جو کچھ کیا اس اس اس کو کو کی مٹا کر اس کی جگہ ایک کتاب عظیم دی جس میں صداقتیں خدا کے فرمان رہی خداوندی خدا بندی مکمل شکل میں محفوظ شکل میں رکھ دی گئی قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں رسول <laughs> یہ کچھ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا فرق یہ ہے کہ قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے لی ہے اس عمر نے کہا کہ ہاں صاحب لیتے پھر آپ اللہ ٹھیک ہے بھی رکھو یہ قرآن کا متن ہے اور وہ متن کے متعلق بھی میں نے کر دیا ہے جس نے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ متن بھی پتا نہیں وہ ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے نا قرآن تو صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے قرآن تو ان الفاظ کے مفہوم کا نام ہے نا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی رسیاں باندھی گئی کہا کہ یہ چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہر نبی کے ساتھ ہوئی ادوم من مجر مجرم دشمن سے خدا اور رسول کے دین کے دین کی کتاب کے یہ لوگ کرتے کیا تھے دو تین منٹ اور دوں گا کیونکہ بات آ گئی ہے درمیان میں چھوڑنے سے بچ یہ مجرم جو پہلی قوموں کے ساتھ خدا نے کہا ہے کرتے کیا تھے بائیس بٹا باون ڈبل ٹو اور فائیو ٹو بڑا اہم حوالہ ہے یہاں بھی یہ ہے وہ کدال کا جالنا کل نبی ہر نبی کے ساتھ یہ ماجرا ہوا وہاں ہے مل قبل کا مل رسول ولا نبی تم سے بھی پہلے کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کیا ماجرا اللہ ازا تمنا الکش شیطان فی عمری ہی پھر اس کے بعد شیطان نے یہی کیا انہوں نے اس کی رہی کے اندر خود کچھ ملا دی یہ کیا تو پھر کیا ہوتا رہا کی شیطان و سما یوہ کے ملا ہو آیا تو خدا یہ کرتا رہا کہ جب کسی نبی کی امت نے یہ کیا اس کی کتاب کے ساتھ ہم نے ایک اور رسول بھی اس رسول نے آ کے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر یہ کچھ کیا تھا اس کو الگ کر دیا ہمارے حکم سے اور وہی کو منزہ شکل میں پھر دے دیا اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کیا ہم نے پھر ایک رسول بھیج دیا اور اب یہ رسول بھیجا کہ جس کے بعد کوئی دوسرا رسول آنا نہیں ہے اس لیے اس کتاب کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کا ہم ذمہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ کتاب کا ذمہ لے لی یہی خدا کی طرف سے آئی تھی سن رکھیے عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا مسلو ہُو ماہ اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی نازل ہوا ارے قرآن کو بار بار بار بار چیلنج دیتا ہے کہ تم اس کی مثل ایک آیت کہیں سے لے آؤ کہیں سے دس آیتیں لے آؤ تم کہتے ہو کہ اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی نازل ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کتاب محفوظ ہو گئی اس میں تو ہم نے یورتنی کی تعریف کی اس کے ساتھ اور بھی کچھ ساتھ اس کی مثل اسی کی مثل قرآن کی اس جیسا اور بھی نازل ہوا تھا بھائی وہ کیا چیز ہے کہنے کی یہ حدیث ہے جو ہے وہی نے میں نے ابھی پیش کی مثل ہوں مار تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پہلے یہ کرتے رہے مجرم کہ اس کی ذہی میں یہ ملاتے رہے قرآن کے اندر تو یہ داخل کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا انہوں نے کہا کہ رکھتے پھر یہ کتاب مکمل ہے ہی نہیں اس کی مثل اس کے ساتھ اور نازل ہوا تھا اور وہ ہے یہ سب تو یہ اگر ملانا نہیں تو اور کیا ہے اس کے ساتھ ملانا ہی نہیں ہے بلکہ جو میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اس خارج از قرآن وہی جو ان کا عقیدہ ہے اس میں اور قرآن کے اندر کی وہی میں ٹکراؤ ہو <coughs> دونوں ایک دوسرے سے متضاد چلے تو اس کو سمجھو کہ موکم ہے اور اسے سمجھو منسوخ <coughs> پوچھا گیا کہ صاحب اس کی مسلحت کیا تھی کہ قرآن ایک دیا اور پھر قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ جو اور ہونا چاہیے تھا وہ قرآن کے باہر رکھ دیا وہ الگ کیوں دیا تو اسی قرآن کے اندر وہ کچھ بھی داخل کر دیا جاتا ہے امت کے پاس ایک محفوظ چیز جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا وہ تو آ جاتی نا اس کے اندر کیوں نہ رکھ دیا گیا اس کی مسلحت اور حکمت سوچیے آپ اپنے دیکھ آپ کا ذہن ہی کیا صاحب جو اتنی بڑی اتنی بڑی چیز کو سوچ سکے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے ناریل ہیں اس کے اندر وہ چیز آ کیسے سکتی ہے حکمت اس کی یہ بتائی مولانا مادودی صاحب نے کہ اگر اسے بھی قرآن کے اندر رکھ دیا جاتا ان کے الفاظ ہیں تو قرآن انسائکلوپیڈیا بریٹیرے کا جتنا بڑا ہو جاتا ہے چونکہ ہی نہ جانا تھا دیکھا حکمت خدا مسئلے ہے کتنا بڑا ہو جاتا شکر کرو بچ گئے ہو کا جالنا لکل نبی ادو من المجرمین قرآن عزیزہ دشمن دین کے خدا کے رسول مجرم کو یہ کیا کرتے تھے اور رسول سے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ کفا کا ہادیم و نصیرہ یہ یاد رکھو ہدایت صرف خدا کی ہدایت نصرت صرف اس کی نصرت وقت کفا کافی ہے یہ یہ کافی ہے کسی اور چیز کی اس کے ساتھ ہادین ہدایت کے لیے ضرورت نہیں ہے یہ کافی اور اس کے بعد آگے پھر اعتراض ہے استاد ہم الفرقان کی دو یا نہیں آئے اکیس تک آ گئے ویزا نے من بتیس آئن سے آئندہ ہم لیں گے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم